ابو بکر بن ابی شیبہ اور سہیل بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے سہیل سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد ابو صالح سمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا یہ کہ اسے غلام پائے اسے خریدے اور آزاد کر دے ابن ابی شیبہ کی روایت میں کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو ننانوے